السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جی بھائی یہ علامہ اقبال کا شعر ہے اور قسم خدا دی کر کے آنا جو موتی اقبال نے اس شعر پرو دیتے ہیں نا ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ شعر میں سمجھے ہے سمجھ کے پڑھیا ہے اور جڑا بندہ اس شعر سمجھ کے پڑھتا ہے نا وہ یار وہ ہے یار اقبال تو سی یار سبحان اللہ اقبال نے ایوے ایوے تے موتی پرو دیتے نے کہ اقبال آ ہا ہا ہا اقبال جیسا کلندر مجدد آج تک ہون نہیں جم سکتا اقبال فرماندہ ہے خدائی احتمام خوشک و تر ہے خوشک و تر تو مراد اتھے جڑا شاعر نے لے آئے او خوشی اور تر یعنی پانی اور خوشی اللہ نہیں ہے خوشی اور تر تو مراد برائی اور اچھائی ہے ٹھیک ہے نا جی خوشی برائی تر یعنی اچھائی وہ کہہ خدائی اہتمام خشک و تر ہے یعنی خدا خدائی اہتمام یعنی خدا بننا خدا بننا خدائی اہتمام یہ نیکی نیکی ہے اور ہے نیکی اور برائی ہے خدا بندہ خدائی سر در ہے درد سر ہے کی مطلب مطلب یہ کہ انسان اپنے آپ نو خدائی کا دعویٰ کرے اپنے آپ کو وڈا سمجھے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے اور جناب علی خدائی کا دعویٰ انج کرے کہ اللہ تعالیٰ کھڑا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ حرام کردا اللہ تعالیٰ کے نیکی اور برائی کو کوئی شہ نہ سمجھے نہ نیک عمل کرے نہ برائی تو رکے صرف اپنے آپ کو خدا سمجھ لے ہاں جی ایک خدائی اہتمام خوش کو تر ہے خدا بندہ خدائی درد سر ہے اقبال کہہ یہ صرف سر درد ہے اس واسطے انہیں تو ہٹ اپنے آپ کو خدا نہ سمجھ نیک عمل کرتے بڑیا تو بچ خوش کو تر ہے خدا بندہ خدا ہی درد سر ہے وہ کہہ خدا نہ بن یہ درد سر سر درد ہے وہ لیکن اگیں کہہ دیکن گل سنو ٹھہرو و لیکن بندگی اصط فر اللہ یعنی اس رب دا بن کے رہنا اور اندر تو ہر وقت معافی منگنا استغفر اللہ پڑھنا یہ درد سر نہیں درد جگر ہے وہ ان دا بن کے رہنا ان استغفر اللہ کرنا اے سر دا درد نہیں ہے اے جگر دی ٹھنڈ ہے جگر درد پیا بولتا ہے ٹھیک ہے نا جی یہ اقبال کا مطلب تھا کہ خدا بننا اے سر دا درد ہے لیکن ہر وقت استغفر اللہ پڑھنا گناواں تو معافی منگنا نیکی دا حکم دینا اند نال سر درد نہیں ہوندا جگر دا درد وجدا ہے یہ درد جگر ہے جگر سوز ہے سوز جگر کا سوز قلب کی روح ایمان پختہ یقین یقین پیدا وہ یقین اقبال کہتا ہے یقین پیدا کر ناداں کہ یقین سے ہاتھ آتی ہے کیا وہ مرد درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فگفوری پھوری اقبال کہندا ہے وہ یقین پیدا کر جن دے سامنے وہ کلندرا بادشاہاں دی بادشاہی جھک جاندی ہے اور یقین پیدا کہ یقین سے ہاتھ آتی ہے کیا وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فگ پھوری اور کسے مقام دے فرماندہ ہے کہ اگر ہو جائے روح ابراہیم پیدا تو کر سکتی ہے آگ میں بہار گلستان پیدا ہو کہندہ یقین پیدا کرتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ انگوں اگر تینو آگ دے چخے جب پایا جائے گا نا تو وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا تیرے ایمان دی تب تیرے ایمان دی روحانیت دینا سمجھائی کہ نہیں اور کسے مقام دے فرماندہ ہے ہو اگر ذوق یقین پیدا ہو اگر ذوق یقین پیدا غلامی میں نہ کام آتی ہے نہ تبدیرے نہ شمشیرے جو ہو زیر پہ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیرے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے وہ کہندا ہے غلام نہ بن ٹٹھوا اقبال کہندا ہے اقبال کہندا اے غلام نہ بن موس لیا انگریز دا ٹٹو بن گیا ہے غلام بن گیا امریکہ دے کھڈ وچ چھپ گیا ہے وہ ہے غلامی میں نہ نہ نہ کام آتی ہے وہ جدو بندہ غلام اور لونڈا بن جائے نا پھر نہ تلوار اندر چائی جاتی ہے شمشیر نہ کوئی تدبیر ہاتھ آتی ہے پاو جو مرضی کری جا نہ تدبیر نہ شمشیری جو ہو یقین پیدا وہ کہندہ کہ پختہ یقین اللہ تے پیدا ہوئے نا یقین کامل ہوئے تو کٹ جاتی ہے زنجیریں ہوئے ہوئے ہوئے وہ کہندہ غلامی ہے گلامی پئی زنجیر بھی کٹ جاتی ہے بس اپنا یقین پختہ کٹ